دونوں امور کا تم سے حساب لے گا ظاہر کرتے ہو یہ دلوں میں چھپاتے یہ شاہ تو آسل و شاہ جس کے لیے چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر لے اس کو اور جس کو چاہے ذات ہو اللہ ہر چیز پر کام ہے رسول سے بڑھ گئی بڑھتے ہی وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایماندار اس چیز پر جو اللہ کی طرف سے رسول پاک پر بار کی گئی یعنی کتاب اور دیگر ایمان والے لوگوں نے بھی ایماندار ہے ساری کتاب اپنے نبی پر کل مندر کا سارے ایمان والے لوگ اللہ پر ایمان رکھتے تھے رسموں پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی پر ایمان رکھتے ہیں اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمان لوگ یہ کہتے ہیں لا نفر احد من سے کہ اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے کہ بڑا ایمان رکھتے ہیں بابر معلومات کرنے لگتے بلکہ یہ سارے ایمانداری دور کرتے ہیں سب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بات سنی تعالیٰ رسولی اور اسی کے قبضے میں ہے لام تملیغ کے لیے بھی آتا ہے زندہ اللہ میں ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں تو واضح بات ہے اللہ کی ملکیت میں ہے لام تصرف کے لیے بھی آتا ہے کہ اللہ کے قبضے میں ہے ان میں تصرف کرنا جب چاہے بارش برسائیں سورج نکالیں ختم کر دیں کیا آ رہا ہے تصرف بھی اللہ کے قبضے میں للہ لتخلیق بھی آتا ہے کہ پیدا کرنے والا بھی زمین و آسمان کو وہ اللہ ہی ہے تو یہ حسر پیدا کرنا مقصود ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں زمین میں ہے وہ سب اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ کی ملکیت میں ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہی تصرف میں ہے کسی اور کا اس میں کوئی تصرف نہیں ہے وہ تردو معافی انفوں سے قوم یہ تو سب کچھ پہلے بتا دیا کہ جو کچھ ہے سب الگ کر دیا اس میں انسان بھی آ گئے جن بھی آ گئے مکلف مخلوق بھی آ گئی غیر مکلف بھی آ گئی پہاڑ بھی آ گئے آسمان بھی آ گئے جمالات بھی جمالات بھی سب کچھ آ گئے اب اگلی بات مکلف مخلوق کی کہ جب سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے تو تم بھی اللہ کے قبضے میں ہو تمہارا دماغ تمہارا چلنا سوچ دل تصرف تصور سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے ان معافی اور تو حاصل جو تمہارے دلوں میں ہے اگر تم اس کو ظاہر کر لیتے ہو یا جو تمہارے دلوں میں ہے اس کو چھپا کر بھی رکھتے ہو یہ حاصل کم بے اللہ اللہ تعالیٰ اس پر تم سے حساب لینا جسے چاہے معاف کر دے جسے چاہے عذاب دے اللہ ہر چیز پر قادر ہے یہ نازل ہوئی صاحب احترام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا چیخیں نکل گئی سب صحابہ کہ نماز روزہ جہاد حج زکات فلاں یہ ہمارے صالحہ تو ہیں ہم سہ رہے ہیں وہ رہے لیکن جو اگلی پہلے وہ تو فون ہو جو بات تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی ہے جو تم تصور تصور کرتے ہو دلوں میں خیال آتا ہے جو خاص تم اس پر بھی تم سے حساب ہوگا سب بڑے بڑے صاحب احترام بھی چیز کے حضرت عبداللہ کی عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس عہد کا اس عہد کی جب وہ دلاوت کرتے تھے تو ان کے رونے کی ہچکی بن جاتی تھی اور وہ کم ہی نہیں ہوتی تھی کہ جب دلوں کی خیال پر حساب ہو جائے گا کون بڑھ سکتا ہے کچھ دنوں یہ پریشانی رہی اس پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ حضرت دلوں پر جو موافقہ ہو جائے تو بڑا مشکل ہے خیالوں پر دلوں کے خیالات کا یہ تو آپ اگر کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی برا خیالات آ جاتا ہے تو کیا کریں آپ نے جواب میں فرمایا کہ آپ لوگوں کو یوں نہیں کہنا چاہیے تھا بس یوں کہنا چاہیے تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے اور اس کے مطابق ہم عمل کی کوشش کریں گے یہ سمے نہ واٹر نہ کرنا آپ نے اللہ کی عید پر اعتراض کیوں کیا کہ دلوں پر وہ معافذہ کرے گا کہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے ایسا نہ کہو جیسے پہلے نے اسلامی بات کہی ہے بس آپ نے جب عید سنی ہے حکم سنا ہے اس پر یہ کہہ دو سمے نہ اٹانا سمے نہ آسانی نہ کہو سمے نہ اٹانا حکام کرک پانا یہ چنانچہ اس پر اور آیات میں ایک قرآن مجید کی ایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولاکن جو آخذ حکم دماغ کا سبق قلوب کو لا یاخذ حکم باللہ عام لفظ بات پر واضح ہے ولاکن جو آخذ حکم دماغ کا سبق قلوب کو اس پر کیا ہے جس کے کرنے کا ہمارے دل نے ارادہ کر لیا معلوم ہے کہ بات کا پتہ مطلب ہے ایک اور ایت میں فرمایا ہے قرآن مجید کی ایک اور قید ہے وہ اس سے بھی زیادہ اپنے مضمون میں واضح ہے میں نے ابھی دیکھی انشاءاللہ یاد آ جائے گی اس میں بھی یہ بات ہے کہ دلوں پر پکڑ ہوگی دلوں کے گناہ صاحب احترام پریشان ہو گئے رونے لگ گئے وغیرہ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ وہ دل کا خیال جو گناہ ہے اور اس پر پکا ارادہ ہے اس گناہ کو کرنے کا کسی وجہ سے وہ نہ کر سکا اس پر بناو ہوگا ایک جیسے کہ ایک شخص کا نیکی کرنے کا پکا ارادہ ہے لیکن کسی وجہ سے وہ نیکی نہ کر سکا اس کو نیکی کا سوال ملے گا ایک اور اگر نیکی کر لی اس نے تو اس کو کم از کم دس منٹ ملے گا جیسے کے اثرات وہ بتاتے ہیں نا بیان ختم کرنے کے بعد کہ بھائی آپ نے یاد رکھا اور یاد رکھا ہو جائے پر ایک ویکی ہے وہ کوئی اٹھتا ہی نہیں ہے وہ بار بار کہتے ہیں بار بار کہتے ہیں پھر لوگ اٹھنا میں شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمیں جان کو چھوڑتے نہیں ہے اور بار بار کرتے ہیں ایک کرایہ پر کوئی ویک نہیں یہ ایسے کم ہو ہے گا اور یہ ارادے پر کوئی نہیں مثلاً ایک ارادہ ہے آج کوئی دیر کام کرنا ہے وہاں جانا ہے صبح کے کی اٹھنا ہے اب اتفاق سے وہ سبحان نہ اٹھ سکا اس نیکی پر ثواب ہے یہ جو جو نام لکھا اور زبردستی لوگوں نے نام لکھا اپنے اللہ نے جان نہیں چھوڑا دعا کیسے کریں گے یہ کوئی ارادہ نہیں ہے ویسے انہوں نے یہ کر دیا ہے حدیث میں ہے نیکی کا ارادہ پڑتا ہے کسی وجہ سے نیکی نہیں ہو سکتی ایک ثواب ہے اور اگر نیکی کر لی کم از کم اس نیکی پر دس گنا ثواب ہے اور پھر جتنا اخلاص ہے اتنا بڑھ جائے گی ایسی ہی اگر گناہ کا خیال ہے تو راجا نے گناہ کرنا ہے لیکن پھر اس گناہ کو نہیں کیا تو فرشتوں کو بہت اگر یہ گناہ نہ لکھو لیکن ایک شخص نہیں اسباب مہیا کر دیے اس نے یہ گناہ ہے اور اپنی مسلم لیکن اتفاق سے وہ گناہ نہ ہو سکا کوئی ایسی بات ہو گئی ہے تو اس گناہ پر اس کو عزم کہتے ہیں جس کو پیار بھی فرمایا اور تفو ہو ان تبدی معاملے میں کو جو تم دلوں میں بات ہے اس کو ضائع کرو جو دل میں چھپا رکھو یعنی ارادہ ہے لیکن کے بعد ایسا نہیں ہو سکا تو آپ فرض کرو اپنی طرف سے یہ مکمل ہو کر بیٹھا ہے کہ وہ فلانے کی لڑکی آتی ہے ہمارے یہاں دفتر میں آپ اس کے ساتھ گپشپ لگائیں گے منظری کریں گے اس کو لے کر جائیں گے دعوت بھی کھلائیں گے وغیرہ اس طرح کریں گے فلاں کریں گے تب کا پروگرام بنا کر بیٹھا ہے بار بار چہرے میں شیشے سے دیکھتا ہے خوبصورت لگ رہا ہوں وہ پسند بھی کرے گی نا پھر خوشبو بھی لگا ہے سیٹنگ شوٹنگ بھی کر رہا ہے سسٹم بھی سیٹ کر رہا ہے کہ آپ سے وہ آئی ہی نہیں ہے تو اس کو اس بنا کر اس کو اس تصور کا ہوتا ہے گناہ گناہ ملے گا اس کا پابندی کرنے کا غیر محرم اور دیکھنے کا اتنا گنا ہے کہ یا کچھ ایسا ہوا ایسے ارادے پر گناہ ہوگا چنانچہ امام چنا رحمہ اللہ تعالیٰ نے کل پانچ قسمیں لکھی ہیں دل میں جو خیالات آتے ہیں سب سے پہلا جس ویسے خیال آتے اس کے بعد ہے خاطر تھوڑا دونوں کے خیال ہے دوبارہ دوبارہ خیال ہے نمبر تین حدیث النفس وہ بات ذہن میں مقرر ہو جاتی ہے پھر خیال آ جاتا ہے پھر خیال آ جاتا ہے نمبر چار ہم تھوڑی سی فکر لگ رہی وہ دل میں بیٹھ گیا میں کی طرح وہ دل میں بیٹھ گیا تو یہ ہم فکر لگ رہی ہے لیکن اس طرح گنا کرنے کا ارادہ نہیں ہے خیال بھی آیا بار بار نہیں طبیعت بن گئی فکر ہو گئی ارادہ نہیں ہے گنا کرنے کا اس پر کوئی معافہ نہیں چار مسئلے پر اب ہم ارادہ چھوٹنا ہے گنا کرنے کا لیکن بس ایسا ہو نہیں سکا اور تمہاری رکھ کر بات رہتا تھا کہ فلانا شخص جو ٹائم پر سامنے عورتیں لڑکیاں بھی ہوتی ہیں آج تک تو بدمزی نہیں ہوئی ہے پائلٹ پائلٹ انٹرنیشنل کا آج تک تو بدمزی نہیں ہوئی ہے لیکن میں بالکل نیچے دیکھتا رہتا ہوں تو تقریب میں متکبر تو شمار نہیں ہوتا اور اس کو ایک دور دور دیکھوں کہ لوگ مجھے متکبر کرنا چاہے یہ وہ شخص ہے جس کے اوپر نیچے اوڑھنا بچھونا سب لڑکیاں اور وہ بڑھانا ہوتی ہیں اور ہمیں کیا ایسی مجبوری ہے دفتروں کے اندر ہاں کوئی رات بات ہے وہ کر لی جائے اس کو پورا حاصل ہو پورا یہی تو بڑی مدد ہوتی ہے اس سے ہی تو انسان کا سرمایہ لٹ جاتا ہے اور اس کو اندازہ نہیں ہوتا ساری نیکی ختم ہو گئی فرمایا جب گناہ کی فکر پیدا ہوئی اور اللہ سے گناہ کی معافی چاہے گا اللہ معاف کر دے گا اور جس کو گناہ کی فکر پیدا نہیں ہوئی اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا تو یہ کو کا مرکز آپ تھوڑا کام اس کو ہٹا دیتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قابل ہے اس کو کوئی مشکل نہیں ہے کو منوانا پڑے گا پھر اپنا قانون نافذ کرنا پڑے گا وہ شہن شاہ مطلب ہے اصل وہ شہن شاہ مطلب ہے اصل دنیا کے بادشاہ کون سی آج فکیل نہیں بنے گے تب اتنے بڑے قانون کا آج فکیل بن گئے ابھی کون بھی فکیل بنو گے دیکھ ہوتا ہے کیا اللہ والا کل شہید کبھی اللہ ہر چیز پر قابل ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے اب یہ پہلا مضمون ہے کہ جب گناہ کا دل میں پکا عزم ہو جائے تو اس پر بھی گناہ ہوتا ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے ایسا گناہ کا عزم نہیں کرنا چاہیے جیسے دل میں کبھی گناہ کا خیال آ ہے فوراً ایسا کام کرنے نہیں ہے اور پھر دوسری طرف ہے خیالات کا آنا یہ مضر ایمان نہیں ہے خیالات کا لانا اور اس میں دلچسپی کے ساتھ ان کو کھلے کھلے ان کے ساتھ دل لگانا یہ گناہ دونوں میں فرق سمجھو خیالات ہیں صحابہ کرام کو بھی خیال آ جاتے تھے آپ سے پوچھیے بات کے خیال آ جاتے ہیں آپ ایمان والے جگہ میں خیال آتے جو خیال آ جائے تو اللہ شیطان رجیب پڑھو خیالات کو جاننا اور پھر ان تصورات میں اپنی گیم کو گھمانا یہ گنا ہے اور اس یہ عزم ہوتا ہے اور اس پر پھر سزا ہوگی معاوضہ ہوگا پہنچتے دیکھیں گے یہ پہلا اصول ہے دوسرا اصول آج ایمان کا بیان کیا کہ ہمارا جو پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان پر جب کتاب نازل ہوتی ہے اس کتاب پر یہ پیغمبر خود ایمان مان جاتا ہے ان آباد پر احکام پر خود عمل کرتا ہے پیغمبر اس لیے تو بنایا لگتا ہے رسول اللہ ہے اس میں تم حسنا کہ خود خدار کے لگ بھگ انبیاء علیہ السلام ساتھ آئے ہیں میرے بڑا عجیب بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لاکھ ہزار کے لگ بھگ صحابہ تھے یہ عجیب نسبت جوڑی ہے ایک مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے علماء جو صحیح نیک علماء ہوں گے صحیح تو میری امت کے جو نیک علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے درجے کے برابر ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کہاں ہوتی تھی ایک لاکھ چوبیس ہزار آدم سے لے کر نبی اللہ تک جتنے انبیاء تبدیل کرنے کے لیے وہ سارے یہ ہے جب حکم آ جائے قرآن کا حکم آ گیا تھا یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات آ گئی وہ اور اتنی ہی جتنی ہی کی اور اس کے اندر برداشت کی ہوتی ہے جن لوگوں نے اچھے کام کیے وہ ان کے لیے فائدہ ہے اور جنہوں نے برے کام کیے ان کے اوپر ان کی سزا ہوگی تو آفز نہ ان نسینا اور ہمارے ہمارا مواخذہ نہ فرما ان کاموں پر جو ہم سے پھول کی شکل میں ہو گئے یا الگی کی شکل بھی ہو گئی اے ہمارے بعد ہمارے اوپر ایسا بوجھ مل جیسا کہ بوجھ آپ نے ہم سے پہلے لوگوں کے اوپر ڈالا ہے اے ہمارے رب بلا تو ہم ملنا مالا کا خطلا نہ بھی ایسے احکام کا ہمیں متحمل نہ بنا جن احکام کو بجا لانے کی ہم طاقت نہیں رکھتے واہ درگزر فرما ہم کو ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہم پر رحم فرما بلا شبہ تو ہمارا مولا کا ہے ہم سننا اور ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں یہ سورہ بکرا کی آخری عہد کریمہ ہے اور اس کی بہت فضیلت ہے کئی دفعہ پہلے بھی عرض کی تھا اس فضیلت کے بارے میں عام جمعے وغیرہ کی گزارش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے وہ راج کرایا تو اس میں راج میں تین چیزیں عطا کی گئی ہیں جب آپ سدرت المنتہا پر پہنچے سدرت المنتہا آخرت کی وہ جگہ ہے کہ نیچے والے لوگوں کے آماد جہاں پر جا کر رکھ دیے جاتے ہیں اور اوپر سے کوئی فیصلہ صادر ہوتا ہے اللہ رب العزت فیصلہ فرماتے ہیں تو وہ سدرت المنتہا پر آ کر رکھ دیا جاتا ہے پھر نیچے حوالے ہوتا ہے فرشتوں کے کہ نافذ کر دیے جائے کہ سدرت المنتا سدرا اصل میں بیڑی کے کہتے ہیں منتہا آخری جگہ تو نیچے والے مہمان کی بھی آخری جگہ ہے اوپر سے کام آنے والوں کی بھی وہ آخری جگہ ہے اس لیے سدرت المنتہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پہ جو دو تین چیزیں عطا کی گئی ہیں ان میں سے ایک نماز ہے اور ان میں سے یہ آخری سورہ بقرہ کی ہے یہ آپ کو عطا کی گئی اور ایک یہ فضیلت دی گئی تھی کہ آپ کی امتیوں میں سے جس شخص جس شخص نے شرک نہ کیا تو اس کو معاف کر دیں گے آپ کی سفارش سے جس نے شرک نہ کیا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا اور اتحیات اللہ وسلم طیبات السلام علیکم علیہ النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ چیزیں میں رائے میں آپ کو عطا کی گئی تھی ایک حدیث میں آتا ہے ابو سلیم خود ہی رضی اللہ تعالیٰ کو راوی ہے کیا آپ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دنیا کی تخلیق سے دو ہزار سال پہلے میں نے یہ ہے سدرت عرش کے نیچے لکھ دی ہوئی تھی لا الا ربنا لا علاج الاخرہی لیکن پہلی امتوں میں سے کسی امت کو یہ عید نہیں عطا کی گئی سورہ فاتحہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نازل ہوئی ہے پہلی امتوں میں سے کسی کو سورہ فاتحہ نہیں عطا کی گئی اور اسی طرح سورہ کی یہ آخری عید کریمہ بھی پہلی مملکوں میں سے کسی کو نہیں عطا کی گئی اور جبکہ مخلوق اللہ تعالیٰ نے مخلوق اور کائنات کی تخلیق سے پہلے اس کو لکھا ہوا تھا لیکن دینا آخری رسول نبی اقبال صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حدیث میں جناب نبی ابا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس ایپ میں دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جی ہمیں عطا کر ہمارے گناہ معاف فرما ہم پر بوجھ نہ ڈال اس میں کئی دعائیں ہیں اس عید میں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اس عید میں جو دعائیں ہیں وہ قبول پہلے سے ہو چکی ہیں اب صرف یہ بات ہے کہ جو شخص اس کو مانگے اس کو عطا کر دیا جائے گا اس عید کو آپ جب اپنے طور پر قرآن مجید میں تلاوت کریں نا تو آخری والے دو تین جگہوں میں وقت وقت وقت کا لفظ لکھا ہوا ہے کہ وقت ماننا پھر آگے لکھا ہے وقت یعنی جائے وقت وقف لانا رک جائیں اس کے بعد میں وقت ہم نام پھر بھی رک جائیں یہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان یہ دعا مانگتا ہے تو وہ وقف کرتا ہے جملے پر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خط فعال تو آپ جو مانگ رہے ہو میں وہ کر چکا ہوں آپ جو مانگ رہے ہو وہ میں دے چکا ہوں وہ دے دیا ہے کر دیا ہے تو یہ اتنی فضیلت والی یہ ہے آپ حضرات نے جنازے پڑے ہوئے اور جنازے کے بعد جب جنازے کے متصل کا آپ کو دعا استعمال نہیں ہے بعض لوگ کر لیتے ہیں ویسے ہی بس اصل جو دعا کا ثبوت ہے جنازہ تو خود دعا دعا ہے اور جو مصنون جنازے میں کے بعد دعا ثابت ہے جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے مٹی ڈال دی جاتی ہے قبر مکمل ہو جاتی ہے تو ایک شخص آنے کی طرف کھڑا ہوتا ہے اور ایک پاؤں کی طرف میت کے کھڑا ہوتا ہے تو ابتدائی جناب سورہ بکرا کی پڑتا ہے ایک شخص جو سر کی طرف کھڑا ہے اور آخری کا تو وہ دوسرا جو گاؤں کے گاؤں کی طرف کھڑا ہے وہ یہ آخری بات کرتا ہے یہ سنت سے ثابت ہے اور اس کے بعد پھر اجتماعی دعا ہوتی ہے یہ اس عید کی فضیلت ہے کہ جو اس میں مانگا ہے اللہ معاف فرما مغفرت فرما درگزر فرما تو وہاں کے لیے اس مردے کو بھی اس میت کو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے اور معافی ہو جائے ٹفر کار دعا کرنے کی فضیلت ہے اور عذاب قبر نمبر والوں کو کوئی تکلیف ہو رہی ہو تو دعا کرنے والوں کی برکت سے اس کی تکلیف کو دور کر دیا جاتا ہے یہ معمول ہونا چاہیے انسان کو دعا کرنے کا تو اس میں فائدہ ہے حاصل ہوتی ہے کہ یہی اصل جگہ ہے جہاں کو آنا ہے بس جانتے اسٹینڈ پہ دوکار کیا کس نے کس وقت جانا ہے اس عید کی بہت فضیلت ہے اور ہر کسی کو یاد کر لینی چاہیے ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص عشاء کی نماز کے بعد یہ عید پڑھتا ہے تو اس کو قیام العین کا ثواب ملتا ہے پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص صحت کا معمول بنا لے تو بس میں اس کے لیے کافی ہوں صبح کرتا ہے تو دن کے اعتبار سے کافی ہوں شام کو کرتا ہے تو رات کے اعتبار سے کافی ہوں اور اکثر امام سلمان بیمار بھی پڑھتے رہتے ہیں اور کو سننے سے جلدی کی جان کرتی ہے اور ویسے بھی مشکل رہتی ہے اور اس میں امت مسلمہ کو جو اعزاز دیا گیا ہے وہ بھی اس کے اندر بیان فرمایا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ کریمہ پہلی بار امتوں کو نہیں عطا کی گئی اس میں جو بات ذکر ہے وہ پہلی امتوں کو نہیں دینی تھی اس آخری امت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے عطا کرنی تھی اس لیے آخری امت کو یہ عید عطا کی گئی جبکہ کائنات کو پیدا کرنے سے دو ہزار سال پہلے اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی پیغمبر کو یہ عید دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کیونکہ اس میں جو فضیلت اور اعزاز ہے وہ آپ کی امت کو دینا تھا جو ابھی بیان کروں گا فرمایا اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی جتنی کی اس نفس میں صلاحیت ہوتی ہے اس تکلیف کو برداشت کرنے کی اٹھانے کی یہ ایپ اپنے عموم کے اعتبار سے دونوں مفہوموں کو خالی ہے ایک مفہوم یہ ہے کہ آخری شریعت کو ایسا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ جس کو بجا لانا ناممکن ہو ہر حکم بجا لانا وہ ممکن ہے اور جو شخص محنت کرے کوشش کرے بدا آ سکتا ہے جیسے کیسے بھی دوستوں اخبار زمانہ متغیر ہو بدلتے رہے جیسے حالات آ رہے ہر دور میں ہر جگہ میں ہر علاقے میں ایسے خواتین و حضرات ملتے ہیں جو شریعت کے پورے پابند ہوتے ہیں معلوم یہ ہوا کہ شریعت پر عمل کرنا آسان ہے اگر شریعت پر عمل کرنا ناممکن تھا تو پھر معاشرے میں ایک فرد اور ایک عورت بھی شریعت کی کامل متبع مطلب نہ ملتی کیوں ناممکن وہ چیز جب ناممکن ہو چیز تو پھر ہر کسی کے لیے ناممکن ہوتی ہے کسی کے لیے ممکن ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلیہ ٹوٹ گیا ہے جو کہتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے عمل کرنا وہ ان کا یہ جو ہے کہ اصول ختم ہو گیا کہ بہت سارے افراد عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تعلیم شریعت کے میں ایک تو اس کا مضمون یہ ہے کہ شریعت کے احکام اللہ پاک نے آخری شریعت کو جو دیے ہیں وہ سب ایسے ہیں کہ ان پر عمل کرنا ممکن ہے مشکل ضرور ہے مشکل کون سا کام ہے آپ روڈ پار کر کے آتے ہو وہ بھی ادھر ادھر سے دیکھ بھال کر کے آتے ہو تو یہ بھی تو کام مشکل ہے کون سا کام مشکل نہیں ہے مشکل ضرور لگا ہے ناممکن نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے آخری شریعت ادا کی ہے سب ممکنات ہے دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ کسی نفس کا اللہ ڈالا اس کی آزمائش کے لحاظ سے امتحان ایمان کا کا اس کے تقوی کا امتحان لینے کے لحاظ سے کوئی تکلیف کسی نفس پر جب اللہ پاک ڈالتے ہیں تو وہ کوئی تکلیف اس نفس کے لیے ہوتی ہے کہ وہ شخص اس تکلیف کو برداشت کر سکتا ہے آپ دیکھو معاشرے اور ماحول میں کہ بعض ساتھیوں پر تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ مالی نقصان ان کو ہو جاتا ہے بعض ساتھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے گھر سے کوئی فرد ہو جاتا ہے بعض کے ساتھ ایسا ہوا کہ وہ کسی مقدمے میں ان کو پھنسا دیا بعض کے ساتھ ایسا ہوا کہ اس وقت بیماری ہے کوئی بعض پر ایسا ہوا کہ ان کو کوئی اور پریشانی غم کو خود دے دیا جب بندہ سوچتا ہے کہ یہ والی پریشانی جو ہمارے اس ساتھی کے اوپر ہے اللہ معاف فرمائے ہمارے اوپر نہ جائے ہم کیسے برداشت کریں گے وہ اللہ تعالیٰ ہے اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے ہر کسی کی صلاحیت کو قواہ کو قوت برداشت کو سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس شخص میں کتنی اس پر امتحان آتا ہے کہ اس کو مالی پریشانی دے دی اس کو گھر کے اعتبار سے پریشانی دے دی اس کو بیمار کر دیا اس کا کوئی ساتھی گول کر دیا بس وہ وہ تکلیف اٹھا سکتا تھا اس کو وہ دی یہ یہ تکلیف اٹھا سکتا تھا اس کو یہ بھی بڑے بڑے دنیا میں بہادر بھی آئے اور ان پر تکالیف پھر اس اعتبار سے آئیں ابراہیم کی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے تو ایسے بھی لوگ آئے چنانچہ جب حجاج بن یوسف کے خلاف حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے بغاون کا اعلان کر دیا تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بھانجے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بھانجے ہوئے نا خاندان رسول ہے تو اعلان کر دیا کئی صحابہ کرام کے تھے اور اختیار بہت سارے صحابہ کو قتل بھی کر چکا تھا بہت سارا علماء کو تعمیر کو محدثین کو یہ فتوا دینے کی وجہ سے کہ یہ ظالم حکمران ہے قتل کر چکا تھا لیکن اس شخص نے اعلان کر دیا کہ اس کی عمارت پر بیٹھ کرنا یہ گناہ ہے اور یہ کوئی مسلمانوں کا حکمران نہیں ہے اور آپ لوگ اگر متفق ہو تو عبداللہ بن زبیر تمہارا امیر ہوگا چنانچہ لوگ متفق ہو گئے سات سال تک اس نے حجاز مقدس پر حکومت کی پھر بڑی پلاننگ کے ساتھ بڑی پلاننگ کے ساتھ حجاز اور دوسرے یہ وہ بھی سارے پھر انہوں نے حضرت اللہ بن زبیر پر حملہ کیا اور مکہ تحس نحس ہوا بیت اللہ شریف کی دیواریں شہید کی گئی بیت اللہ کو آگ لگا دی گئی اور اس شخص کو گرفتار کیا گیا پھر شہید کیا گیا اور کئی دن تک عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی مصورا کے چوک کے اوپر جو حاجیوں نے دیکھا ہے یہ لاش لگتی رہی میں بہادری کی بات بتانا چاہتا ہوں یہ وہ عبداللہ بن زبیر ہے کہ جس کی ماں اسما اپنے بیٹے کی سولی پر مرتا لاش کو دیکھ کر کہتی تھی کہ کب آئے گا وقت ہو اس مجرم کا کہ کب یہ جھولے سے نیچے اترے گا یہ وہ ماں ہے آپ ایسی ماں کوئی بہادر لے کر تو بات یہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعا اللہ تعالیٰ ہر شخص پر ہر مسلمان کے ایمان پہ واسطہ ہے کسی کو رشوت کے معاملے میں لین دین میں اور لینا چاہ تو لے سکتا ہے کسی کو اور جھوٹ کے ملک میں کسی کو میں کسی کو بیماری میں کسی کے اور طرح کی پریشانیوں میں ایمان کو آزماتا ہے اور ہر ہر شخص پر پریشانی اس کے لحاظ سے جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے یہ اس عید کا دوسرا مفہوم ہے لا اللہ وسعها کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتا مگر جس کو جو تکلیف دیتا ہے وہ شخص اتنی تکلیف برداشت کرنے میں قابل ہوتا ہے اور کا سبق سبق جو لوگ اچھے کام کریں اچھی سوچ فکر رکھیں ان کے لیے فائدہ ہے وہ آدھائی سبق مرد سبق کے اوپر نقصان ہے جو کہ گندے کام کریں گندی سوچ کریں کل بات ہو رہی تھی کہ دل بھی گناہ کرتا ہے اس پر میں مجھے بھول گئی تھی کہ بعض اعتبار سے دل میں ایسا خیال آتا ہے جو گناہ کا ہوتا ہے اور اس شخص کا وہ گناہ کرنے کا پورا ارادہ ہوتا ہے اسی وجہ سے گناہ نہیں کر سکتا ہوتا تو اس کو ایک گناہ ہوتا ہے وہ پندرہ تاریخ کیا ہے فرمایا لا علم السمع والبصر والفؤاد کہ کہ آپ کے پاس تو علم اس طرح کریں لیکن سے سے سے کان اور دل پوچھنا پڑے گا تم نے یہ کام ایسے کیوں کیے ایک اور آپ نے بات سنی ہوگی کہ تکبر کرنا گناہ کبیرہ ہے کسی کے بارے میں کینا رکھنا گناہ کبیرہ ہے بغض رکھنا گناہ کبیرہ ہے تو یہ بغض یا کینا یا حساد یا یہ تکبر یہ دل کے افعال ہیں تو یہ دل جب ایسے گناہ جس کو اخلاق رسیلہ گندے اخلاق کہتے ہیں جب یہ اس دل کے اندر ہوں کہ یہ دل کو نگاہ ہے جس کو محبت والی علم ہے وہ میں یقم ہوں نمو آسم قلب کہ جو شخص سچی گواہی کو چھپا دیتا ہے اس کا دل کو نظار ہے اس کو دل نے یہ کہا ہے کہ یہ کام ایسا نہ کرو تو فرمایا لہا ماں کا سبق تو آگئی جانا کا سبق ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا اور اخطانا اور ہمارے رات ہمارا معاوضہ نہ فرما ہم سے کوئی گناہ بھولے سے ہو گیا یا غلطی سے ہو گیا ان گناہوں پر آپ محافظہ نہ فرمائیں معاف کر دیں یاد رکھو دوستو گناہ کی مثال زہر کی ہے زہر کی زہر کوئی شخص بھولے سے کھا لے تب بھی زہر مہلے کر اور کوئی شخص جان بوجھ کر زہر کھا لے تب بھی نقصان دے گی اب یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا کہ یہ شخص خودکشی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اور اس نے زہر استعمال کی تو یہ زہر اس کے لیے مضر ہے اور یہ شخص تو بھولے سے وہ زہر کو اس نے استعمال کر لیا ہے تو یہ زہر اس کو نقصان نہیں دے گی نہیں زہر جان بوجھ کر استعمال کی ہے تب بھی نقصان ہے زہر بھولے سے استعمال کی ہے تب بھی نقصان ہے بنا جان بوجھ کر کیا ہے تب بھی نقصان ہے گناہ بھولے سے کیا ہے تب بھی نقصان ہے دونوں گناہوں کے اوپر معافی لازمی ہے یہی وجہ ہے کوئی شخص ہو گیا حدیث میں آتا ہے کوئی شخص ہو گیا یا اس کو یاد نہیں رہا ویسے وہ پکا نمازی ہے اب یاد کہ ہوم ہاں، ہے تو نماز نہیں پڑھو کیا آپ کو بعد فوراً نماز ادا کرو ازا ادا کرو اور استغفار کرو حالانکہ بھولے سے نماز رہ گئی تو جب بھولے سے رہ گئی تو بات کر کے چھوڑو اگلی نماز یاد آئیے وہ کرو پچھلی کو کیا کرنا جی فرمایا جب نہ گئی اس وقت پڑھو اور استقبال کرو کہ یہ خود ہو گئی تو فرمایا ربنا لا تو دوستو بات یہ ہے امال دو طرح کے ہیں ایک ظاہری امال ہے اور ایک باطنی امال ہے ظاہری امال کی بھی دو قسمیں ہیں بعض ظاہری امال ایسے ہیں کہ ان میں ہمارا اختیار ہوتا ہے کرنے میں بعض ظاہری امال ایسے ہیں کہ ان میں اختیار نہیں ہوا لیکن بس جیسے کوئی زبان سے لفظ نکالنا رہا تھا کوئی اور نکل گیا تو یہ ظاہری امال ہوا بغیر اختیار کے اور ایک ظاہری امال ہے اختیار سے جیسے میں ابھی اختیار سے بول رہا ہوں ظاہری امال کے بھی دو قسمیں ہیں اختیاری اور غیر اختیاری باطنی اعمال کی بھی دو قسمیں ہیں دل کے امال کی بھی اختیاری کے دل میں وہ گندے کا آرام آ رہا ہے کہ نہ کسی کے بارے میں کر رہا ہے بہت کر رہا ہے یہ دل میں وہ گناہ سوچ رہا ہے اور دوسرا ہمارے بات میں غیر اختیاری کہ اچانک خود میرا خیال دل میں آ گیا جیسے جا رہا ہے اور سے اور رضب اللہ کے رشیدان رجیب ظاہری عمال میں جو غیر اختیاری طور پر سرزد ہوا عمال میں جو غیر اختیاری طور پر اس پر معاوضہ نہیں ہے لیکن اگر دل میں برائی خود کر کرایا تو یہ اختیاری عمال باطن ہے اور ظاہری طور پر خود اس نے عمل کیا کسی تو پر ہمارا اختیار کے ساتھ تو یہ ظاہری عمال اختیاری ہے اس پر معاوضہ ہے دل میں خود برائی سوچی یہ باطنی عمل ہے اور یہ اختیاری مشکلات ہم پہ نہ نازل فرما یعنی انعامات کے اعتبار سے احکام کے اعتبار سے وہ کوئی گناہ کرتے تو صبح دروازے پر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ اس شخص نے یہ آج رات کو گناہ کبیرہ کیا ہے کسی کا کپڑا آزاد ہو جائے تو دھونے کے ساتھ بولنا نہیں تھا اور اگر گناہ اور اس طرح کا ہو گیا تو معافی نہیں ہے مگر سب کے لوگ ان کو سکو اب تو یہ کہ ہم نے آپ کو قتل کرتا ہو یہ ہے اس طرح کی تفسیر پہ ہمارے رات ہمارے اوپر ایسے بوجھ نازل نہ فرما جیسے کہ یہ کے اوپر آپ نے سب کا کام نازل کروائے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے دوستوں کہ جو امت مسلمہ کو یہ آسانیاں نصیب ہوئی ہیں فرما والا ملنا والا طاقت لگا دی واہ فون یہ پڑھتے ہوئے وقت کرنا چاہیے میں نے ابھی بتایا حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے یہ کر دیا جو آپ مانگ رہے ہو میں نے وہ دے دیا ہے اللہ مار فرما ہمارے گناہ کو اور رحم فرما میرا شبہ تو ہمارا مولا ہے تو ہمارا کار ساز ہے ہم سننا اور ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے دیجیے